حضرت عبد الرحمن بن یزید رحمہ اللہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جمرہ عقبا کے پاس آئے تو وادی کے نشے بھی حصے میں چلے گئے کعبے کی طرف منہ کیا جمرے کو اپنے دائیں ابرو کے مقابل رکھا اور ساتھ کنکریاں ماری ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر کہتے تھے پھر فرمایا قسم ہے ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں اسی جگہ کھڑے ہو کر کنکریاں ماری تھی اس شخصیت نے جن پر سورہ بقرہ نازل ہوئی سننے ابن ماجہ حدیث نمبر تین ہزار تیس